مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف عالم پیدا کیے اور مختلف جہان پیدا کیے ان میں سے دو جہان بڑے مشہور ہیں ایک یہ دنیا اور دوسرے اس دنیا کی بعد والی جو زندگی آخرت کی زندگی ہے عالم آخرت اور عالم دنیا عالم تو کئی اللہ نے پیدا کیے جب کلام پاک ہم پڑھتے ہیں تو کلام پاک کی شروعات ہی یہاں سے ہوتی ہے الحمد للہ ہی عبل تمام تعریفیں جہانوں کے پروردگار اگر جہان دو ہوتے تو اللہ تعالیٰ کہتے دو جہاں کے پروردگار کے رب کے لیے دونوں جہاں کے پروردگار کے لیے تعریفیں ہیں لیکن عالمین کہا کہ بہت سارے عالم ہیں ان دو ان عالموں میں یہ دو عالم ایک عالم دنیا ہے جس میں ہم بس رہے ہیں اور اس کے بعد والا ایک عالم ہے جس کو عالم آخرت عالم اقبا کہتے ہیں اور انسان کو تاکید بھی کی گئی ہے کہ تم اگر بھلائی مانگو خوبی مانگو انہی دو عالموں کی خوبی مانگو اور بھلائی مانگو ربنا آتینا فی دنیا حسنا و پل حسنت حسن تقینا النار اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھا رکھ اور آخرت میں بھی اچھا رکھ عالم تو کئی ہیں لیکن انسان کو جو تاکید کی گئی اور انسان کو جو سکھایا گیا اور دعا بتلائی گئی وہ ایک عالم دنیا کی اور ایک عالم آخرت کی عالم دنیا میں اللہ نے انسانوں کو سیدنا آدم علی نبی جینا علیہ سلاط وسلام کے ذریعے سے بھیجا آدم علیہ السلام جنت میں گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ درخت جس کو آپ کے لیے منع کیا گیا تھا اسباب ایسے پیدا ہوئے کہ حضرت آدم علیہ السلام گئے یہ اللہ تعالیٰ کے مقدرات میں سے تھا اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے اما ہوا کو شیطان نے کہا ابلیس نے کہا اما ہوا نے جا کر حضرت آدم علیہ السلام کو کہا حضرت آدم علیہ السلام و سلام رب کی رضامندی اور جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ درخت کھائیں گے اس کا پھل کھائیں گے ہمیشہ جنت میں رہیں گے یہ سب مقدرات تھے اللہ کو اصل یہ دنیا آباد کرنا تھا تو اس طریقے سے آدم علیہ السلام درخت کے قریب گئے جس جہاں جانے سے منع کیا گیا تھا پھر اس کے بعد اس دنیا میں بھیجے گئے یہ دنیا آباد ہوئی ایک یہ دنیا جو آدم علیہ سلاط وسلام سے شروع ہوئی اور ایک وہ دنیا کہ جب حضرت اسرافیل علیہ سلاط وسلام سور پھونکیں گے پہلا سور کائنات کی تمام چیزیں اللہ تعالی کی ساری مخلوق تہس نہس ہو جائے گی نہ مال رہے گا نہ دنیا رہے گی نہ دولت رہے گی نہ زمین رہے گا نہ آسمان نہ ستارے نہ چاند نہ سورج نہ سمندر ساری چیزیں تحس نہس ہو جائیں گی پھر حضرت اسرافیل علیہ صلاح وسلام دوسرا سور پھونکیں گے عالم آخرت کی ابتدا ہوگی اللہ تعالی کا دستور اور اللہ تعالی کا ایک قانون ہے اور اللہ کے اس قانون کو اور اللہ تعالی کے اس دستور کو کوئی نہیں بدل سکتا نہ پیغمبر بدل سکتے ہیں نہ فرشتے بدل سکتے ہیں نہ کوئی مفتی بدل سکتا ہے نہ کوئی ابدال نہ غوث نہ کوئی قطب نہ کوئی اللہ کا ولی نہ کوئی شہید اللہ کے نظام میں اللہ تعالی کی بنائی ہوئی ترتیب میں اور اللہ کی سنت میں کسی کو اللہ کی مخلوق میں مداخلت کا حق نہیں ہے نہ تھا نہ ہے نہ قیامت تک نہ کبھی رہے گا اللہ کا نظام اور اللہ کا دستور اور اللہ کا قانون یہ ہے اللہ دو خوشیوں کو ایک جگہ جمع نہیں کرتا غور سے سنے حدیث پاک ہے سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ دو خوشیوں کو جمع نہیں کرتا اللہ دو غموں کو جمع نہیں کرتا محدثین کرام نے اس حدیث کی تشریح کے اندر لکھا ہے اس عالم میں جو غم میں رہے گا مشکلات آئیں گی مسائب آئیں گے حالات آئیں گے آزمائشیں آئیں گی یہ اللہ کا دستور ہے کہ وہ عالم آخرت میں تکلیف میں نہیں رہے گا اور اللہ کا ایک دوسرا قانون ہے کہ اللہ دو خوشیاں بھی ملا کر نہیں رکھتے اس عالم میں اللہ نے جسے خوشیاں دی بنگلہ مل گیا من چاہی بیوی مل گئی من چاہی اولاد مل گئی من چاہی زندگی مل گئی عیش و عشرت کی زندگی مل گئی راحت کی آرام کی زندگی مل گئی یہ اللہ کا دوسرا دستور یہ ہے کہ اس عالم میں جسے اللہ تعالیٰ آرام سے رکھتے ہیں اللہ عالم آخرت میں آرام نہیں دیں گے اللہ دو آرام کو دو راحتوں کو جمع نہیں کریں گے اللہ دو غموں کو بھی جمع نہیں کریں گے اب مسئلہ تھا اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب اور چہیتے بندوں کا اللہ کے چہیتے بندے کون ہیں حضرات انبیاء علا نبی علیہ السلاط وسلام کوئی انسان اپنی پسند سے پیغمبر نہیں ہو سکتا جب بھی پیغمبری کے درب اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پیغمبری کے دروازے بند ہو چکے ہیں نبوت کے دروازوں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تالا لگ چکا ہے کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا کوئی آئے گا وہ مردود ملون اور شیطان کی اولاد ہے آخا پر نبوت ختم نبوت کا تاج پہنا دیا گیا جب نبوتیں جاری تھیں ساری تھیں تب بھی کوئی انسان اپنی پسند سے پیغمبر نہیں ہو سکتا اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں پیغمبر بناتے ہیں اور کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کو جو پسندیدہ شخصیت ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کو جو محبوب شخصیت ہے وہ حضرات انبیاء علا نبی علیہ مسلاط وسلام کی شخصیتیں ہیں حضرت موسا علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ شخصیتیں ہیں جن کو اللہ نے منتخب کیا نبوت کے لیے اور رسالت کے لیے اور پھر اس کے بعد جو ان کے قریب ہوتا گیا تو وہ صحابی ہوا ان کے بعد جو آیا وہ تابی ہوا ان کے بعد جو آیا وہ تب تابی ہوا تو یہ مراتب ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ بندوں کے وہ جو اللہ کا دستور ہے اللہ کا قانون ہے کہ اللہ دو غموں کو نہیں ملاتے اور اللہ دو خوشیوں کو نہیں ملاتے اب اختیار تھا اللہ تبارک تعالی حضرات امبیا نبی علیہ مسلاط وسلام کے لیے آخرت میں غم دیتے اور دنیا میں خوشیاں دیتے یہ طریقہ یہ بھی تھا کہ من چاہی بیویاں مل جاتی اور دل اور دماغ کو سکون اور راحت پہنچانے والے بچے مل جاتے کلام پاک میں اللہ نے دعا پر سکھائی ربنا لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ آئین لوگوں دعا کرو کہ ہماری بیویاں ہماری اولاد ہمارے دلوں کی ٹھنڈک بنے ہمارے آنکھوں کا سرما بنے نہ بنے ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالی حضرات انبیاء علی نبی علیہ السلط وسلام کو دنیا کے اندر خوشیاں دے دیتے جو چاہتے ملتا جو چاہتے کھا سکتے تھے ایک طریقہ یہ تھا اور ایک طریقہ یہ تھا کہ حضرات انبیاء علا نبی علیہ السلاط وسلام کو دنیا میں اللہ تبارک تعالی مشکلات میں گھیر دیتے کبھی آگ کے دریا میں کودو کبھی اپنی بیوی کو لکھو دخ وادی کے اندر چھوڑ کر چلے جاؤ آج علماء پر احوال آتے ہیں بزرگان دین پر احوال آتے ہیں تو یہ چپڑ خناتی قسم کے تھیٹ کلاس قسم کے لوگ کہتے ہیں اللہ کے اگر محبوب بندے ہوتے اللہ کے نیک و کار بندے ہوتے پیغمبروں کے نقش قدم پر چلنے والے ہوتے تو ایسا در در کے ٹھوکر کھاتا آج کا عالم آج کا امام ایسے ڈر کر بھاگتا ایسے مصائب کا اور حالات کا سامنا کرتا میں اللہ کا دستور کیا ہے اللہ کا قانون کیا ہے اللہ کا نظام اس دنیا میں کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں حضرت انبیاء علی نبی علیہ السلاط وسلام کائنات میں اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کی پسندیدہ شخصیت ہیں تو ایک یہ تھا کہ آپ ان کو راہ اللہ دے سکتے ہیں راحتیں اللہ تبارک تعالیٰ آرام دے سکتے ہیں جب حضرت ایوب علی نبی علیہ سلاط وسلام کی اللہ نے تعریف کی اور کہا کہ نعم العبد انہ اواب بہت پیارا بندہ ہے اور میری طرف لوٹنے والا ہے بہت تعریف کی اللہ نے حضرت ایوب علیہ ہی سلاد کی شیطان خاموش کب رہتا شیطان اللہ تعالی سے کہنے لگا اے باری تعالی دل کو سرور پہنچانے والی عورت ہو آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی اولاد ہو اور دنیا میں عیش و عشرت کرنے کے لیے باغات ہو پھر کون اچھی زندگی نہیں گزارے گا حضرت ایوب کی آپ نے تعریف کر دی کہ نعم العبد انہو اواب وہ بہترین بندہ ہے ذرا مال تو چھین کر بتاؤ ارے بھائی آدمی بریانی کھاتا ہے تو الحمدللہ للہ کہہ دیتا ہے قیمتی لباس پہنتا ہے اللہ کی تعریف کرتا ہے کمائی خوب ہوتی ہے اللہ کی تعریف کرتا ہے شیطان کہنے لگا یہ کون سی تعریف کی بات ہے اے اللہ بات تو تب ہوتی آپ ان کے لہلہاتے سرسبز سر سبز و شاداب اور قیمتی باغ چھین لیتے اب پھر دیکھتے کہ حضرت ایوب کی حالت کیا ہوتی حضرت ایوب علیہ سلاط وسلام مالدار تھے ارب پتی کھرب پتی تھے اپنے زمانے کے اور ان کے پاس کئی کروڑوں کے باغات اور املاک تھی اللہ نے آن کی آن میں ایک جھٹکے میں سارے باغات کو تباہ کر دیا برباد کر دیا اب کہا کہ کہو بھائی شیطان کیا کہتے ہو شیطان نے کہا باغ گیا تو کیا ہوا دلاسا دینے کے لیے تو اولاد ہے اللہ نے اولاد کو ایک ایک کر کر ختم کر دیا یہاں باغ اور کھلیان گئے اور یہاں اولاد ختم ہو گئی شیطان نے کہا کہو بھائی اب کیا کہتے ہو کہا جسم کے اندر طاقت تو ہے اور جسم کے اندر قوت تو ہے اور صحت مند اور توانا تو ہے جسم تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جسم کی توانائی کو اور جسم کی خوبصورتی کو چھین لیتے ہیں جیسے چہدی روایتوں میں آتا ہے چیچک کے دانے جیسے پیدا ہوئے ایسے حضرت ایوب علیہ سلاط و سلام کے جسم کے اندر چیچک کے دانے کے جیسے دانے پیدا ہو گئے اور وہ ابلنے لگے اور اس کے اندر کیڑے اور جراثیم پیدا ہو گئے اور نوبت یہ آ گئی کہ ان زخموں سے کیڑا کوئی باہر نکل کر جاتا حضرت سید ایوب علیہ سلاط و سلام اس کیڑے کو اٹھا کر زخم میں داخل کر دیتے اور فرماتے تھے میرے رب نے جب تیری غذا میرے جسم میں رکھی ہے کہیں عالم میں کیوں اور تلاش کرتا ہے مال گیا اولاد گئی صحت گئی آخر میں ایک بوڑھی بیوی رہ گئی تھی جو خدمت کر رہی تھی اٹھارہ سال تھے کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پیغمبر ہونے کے باوجود کیا ان کی یہ حالت ہو گئی حالت اگر آپ کے ساتھ نہیں آ رہی ہے حالت میرے ساتھ نہیں آ رہی ہے میرے اللہ کی قسم کے میرا ایمان اور آپ کا ایمان اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے آپ اور میں پیغمبروں کے قریب نہیں ہیں آزمائش آنی چاہیے حالات آنے چاہیے مصیبتیں آنی چاہیے یہ مصیبتیں پیغمبروں کی وراثت ہیں دولت قارون کی وراثت ہے حکومت فراؤن کی وراثت ہے اور اپارٹمنٹس بلڈنگیں شداد کی وراثت ہیں میرے نبی اپنے محبوبوں کے لیے وراثت میں جو چھوڑ کر گئے تو اگر مال چھوڑنا ہوتا تو بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے گلے کے اندر سورن اور کلو اور کے جی کے حساب سے مال بنا ہوا ہوتا میرے نبی فخر و فاقہ چھوڑ کر گئے میرے نبی تندستی چھوڑ کر گئے میرے نبی اس امت کے لیے آزمائش چھوڑ کر گئے میرے نبی اس امت کے لیے امتحان چھوڑ کر گئے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے صاحب میری زندگی تو بڑی خوشحال زندگی ہے مجھے من چاہی بیوی مل گئی من چاہی اولاد مل گئی جیسا چاہا میں جو ہے ویسا گھر مجھے مل گیا سسرال مل گیا و احباب مل گئے ابھی اللہ کی نگاہ میں اللہ کے ایمان کے رجسٹر میں میرے رب کی قسم آپ کے ایمان کی انٹری نہیں ہوئی حضرت بلال حضرت خباب ابن عرض حضرت ضنی حضرت سمیہ ان کی انٹری ہو چکی تھی حالات سے گزر رہے تھے انہیں حالات میں مزہ آ رہا تھا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ جن کے وجود سے اور جن کی احساس سے شیطان کام جاتا تھا راستہ چھوڑ کر چلا جاتا تھا حالت یہ تھی کہ کلام پاک کی جب اس آیت پر پہنچتے نماز کے اندر ان اشکو بستی و حزنی اللہ میں اپنے غم کو میں اپنے مسائب کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں کہتے ہیں کہ سب سے مسجد کی آخری سب میں رہنے والا مسلی آپ کے رونے کے آواز کو سن کر بے قطار رو دیا کرتا تھا بے تحاشا رویا کرتا تھا رونا نبی کی وراثت حالات سے گزرنا نبی کی وراثت آزمائش اور امتحان نبی کی وراثت اور اس پر اجر کا وعدہ اور اس پر ثواب کا وعدہ دولت پر گھمن کرنے والوں کوٹیوں کے اندر عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والوں حضرات اولیاء کرام کی تاریخ اور ان کے کردار اور ان کے سیرت کے صفحات کے پنے الٹ کر دیکھو ایک کوئی بزرگ ہمیں بتاؤ جس میں عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہو جس میں راحت کی زندگی گزاری ہو مکت المکرمہ میں میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے جو سرفراز کیا گیا چالیس سال کے بعد چالیس سال تک کوئی جھگڑا تھا چالیس سال تک کوئی لڑائی تھی چالیس سال تک کوئی اختلاف تھا مکت المکرمہ والے کس کے چہرے کو دیکھ کر بادل سے پانی طلب کیا کرتے تھے مکت المکرمہ کے لوگ جب اپنی مائیں مر جایا کرتی تھی کس کے چہرے کو دیکھ کر اپنا غم دور کیا کرتے تھے مکت المکرمہ کی وہ مائیں جن کے گوشت سے بچے چھن جایا کرتے تھے وہ کون سا چہرہ تھا کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر ماں اپنے بچے کے موت کے غم کو مٹایا کرتی تھی وہ کون سی ذات گرامی تھی کہ مکت المکرمہ میں کوئی آفت آتی اور کوئی حادثہ آتا اور کوئی بلا آتی تو جس کے چہرے کے وسیلے سے بھی مانگ کر مکت المکر مکت المکرمہ کی وادی سے اس بلا کو دور کیا جاتا تھا یہ صرف اور صرف ہستی تھی جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی کوئی جھگڑا تھا کوئی لڑائی تھی کوئی اختلاف تھا یہی پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کے بعد جب آپ کے سر پر نبوت کا تاج پہنایا گیا آپ کے سر پر رسالت کا تاج پہنایا گیا وہ کیا بات تھی کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر لوگ اپنا غم غلط کیا کرتے تھے آج اس کے چہرے پر مٹی لی جا رہی ہے آج اسے گالیاں دی جا رہی ہیں آج اسے شاعر کہا جا رہا ہے آج اسے مجنون کہا جا رہا ہے آج اسے دیوانہ کہا جا رہا ہے وہ کیا حالتیں آ گئی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دس سال کے بعد مکت المکرمہ کی سرزمین سے کتاب خطاب کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا اے مکہ میرے پیدا کرنے والی کی عزت و جلالت کی قسم محمد تیرے در سے ایک قدم باہر نہ نکالتا جب تک کہ تیرے در والے اور تیرے بسنے والے نے اس کو نکلنے پر مجبور نہ کیا ہوتا کیا جرم تھا کاٹے بچھائے گئے کیا جرم تھا کہ تائف کی سرزمین کے اندر آپ کو لہو لہان کیا گیا کیا جرم تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نہ ایک مرتبہ تشریف لائی آخائے صلی اللہ علیہ وسلم غموں سے اور زخموں سے نڈال ہو کر زمین پر گر چکے تھے اور کافروں نے آپ کے چہرے پر اتنی مٹی کو لیپ دیا تھا کہ چہرے انور دکھائی نہیں دے رہا تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے چہرے کو دھویا اور دھونے کے بعد فرمایا ابا یہ حالت کیا کر رکھی ہے مکت المکرمہ کے لوگوں نے کیا جھگڑا ہے عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا بیٹی قصور صرف اتنا ہے میں ایک رب کی طرف بلاتا ہوں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں حالات نہیں آئے آقا پر صحابہ پر حالات نہیں آئے مکت المکرمہ کو چھوڑ کر آقا مدینہ گئے کاروبار کرنے کے لیے کارخانہ لگانے کے لیے کھجور کا باغ خریدنے کے لیے بیٹی کے رشتے کے لیے کیا حالات تھے کیا وجوہات تھے اشد البلائی امبیا المسل امسل آخا نے فرمایا اس دھرتی پر جتنی مصیبتیں آ سکتی ہیں اور جتنی پریشانیاں آ سکتی ہیں وہ سب سے زیادہ پریشانیاں اللہ تبارک تعالی حضرات انبیاء علیہ سلاط وسلام کو دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں اللہ کا دستور یہ ہے کہ اللہ دو غموں کو ملا کر نہیں دیتا اللہ دو خوشیوں کو ملا کر نہیں دیتا اگر اللہ کا ایک قانون یہ بھی تھا اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ دنیا میں خوشی بھی دے سکتے آخرت میں غم دے سکتے تھے یہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ قیامت کا ایک دن دنیا کے پانچ ہزار سال کے برابر ہے یہ مصیبت آئے گی ٹل جائے گی حالات آئیں گے چلے جائیں گے آزمائشیں آئیں گی چلے جائیں گی امتحانات آگے آئیں گے چلے جائیں گے وہاں تو یہ ہے کہ موت کو بھی موت آ جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تو بتلائیے کہ انصاف کس بات میں ہے انصاف اس بات میں ہے ہمیشہ کی زندگی میں راحت سے رکھا جائے حضرات انبیاء علیہ مسلاط وسلام اور ان کے ماننے والوں کو اور ان کے نقش قدم چلنے والوں کو اور دنیا جو ایک پانی کا بلبلا ہے دنیا جو ایک دھوپ چھاؤں کا جھٹکا ہے دنیا ایک سانس کے آنے جانے کا نام ہے تو اللہ نے اپنے محبوب اور پسندیدہ بندوں کے لیے دنیا آزمائش ان کے مقدر کر دیا امتحان ان کے مقدر کر دیا حالات کا آنا ان کے مقدر کر ایک پیغمبر حضرت سیدنا آدم علا نبینا علیہ سلاۃ وسلام سے لے کر سرور کونین آخائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک پیغمبر کا نام بتاؤ جس پیغمبر نے بکریاں نہ چرائی ہو جس پیغمبر نے ہجرت نہ کی ہو جس پیغمبر پر حالات نہ آئے ہو میں آپ کو من چاہا میرے رب کی قسم ممبر رسول پر اللہ کی قسم کھا کر بیان کرتا ہوں کہ میں آپ کو من چاہا انعام دوں گا بکریاں نہ چرائی ہو کسی پیغمبر نے کسی پیغمبر نے ہجرت نہ کی ہو اور کسی پیغمبر پر حالات نہ آئے ہو حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام کو آگ میں کیوں ڈالا گیا حضرت لوت علیہ سلاۃ وسلام کو بستی سے کیوں نکالا گیا حضرت یونس علیہ سلاط وسلام سمندر کے اندر کیوں ڈبوئے گئے اور مسجد کے اور جو ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر کیوں قید کیے گئے ظلمات اللہ الہ اللہ سبحانت انی کنت من الظالمین ایک رات کی تاریخی تھی ایک سمندر کی گہرائی کی تاریخی تھی ایک مچھلی کے پیٹ کی تاریخی تھی تین تاریخیوں میں سیدنا یونس علی نبینا علیہ صلاح وسلام نے کسے پکارا بنادا پلومات تاریکیوں میں پکارا اللہ الہ الا انت سبحانک تیری پاکی ہے تیرے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں تیرے علاوہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا تیرے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا انی من الظالمین میں خطا کرنے والوں میں سے تھا من الغم اللہ نے کہا ہم نے پکار سن لی حضرت یونس علیہ الصلات وسلام کی اور آپ کو ہم نے غموں سے نجات دے دی غموں سے نجات دے دی حضرت شعیب علیہ السلاۃ وسلام حضرت الیاس علیہ سلاۃ وسلام حضرت موسا علیہ کلام پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبروں میں سب سے زیادہ حضرت موسا علیہ السلاۃ وسلام کے واقعے کو بیان کیا پیدائش ہی سے امتحان آزمائی شروع ہو گئی ماں نے ایک بند ٹوکرے کے اندر سمندر کے حوالے کر دیا کون ماں اپنے بچے کو سمندر کے حوالے کرے گی دودھ پیتے بچے کو ننے منے بوب کے بچے کو کون پیغمبر ہیں حالات نہیں آئے حالات کا آنا مومن کی امتحان مومن کے ایمان کی شان ہے حالات کا آنا نبی کی وراثت ہے حالات کا آنا نبی کی جانشینی ہے میں اس یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کوئی دنیا میں مطمئن ہے اگر دنیا میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے میری دنیا کے نمبر میں دے سکتا ہوں میری بیوی میرے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے میرے اولاد میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں میرے رشتہ دار میرے دوست و احباب میں نمبر دے سکتا ہوں آپ اپنی بیوی کا نمبر دے سکتے ہیں میری بیوی کا نمبر آپ نہیں دے سکتے آپ کی بیوی کا میں نہیں دے سکتا میری اولاد کا آپ نہیں دے سکتے آپ کی اولاد کا میں نہیں دے سکتا ہاں آپ نے اٹھائیے ایک نقشہ اٹھائیے سادہ پیپر بیوی سو کو سو نمبر اولاد سو کو ڈھائی سو نمبر دوست احباب سو کو پینسٹھ نمبر رشتہ دار سو کو پینتالیس نمبر اگر میں کہتا ہوں کہ آپ ان نمبرات کے اندر کامیاب ہو گئے ان نمبرات کے اندر آپ کو امتیازی نشان مل گیا پاسنگ مارکس مل گئے ڈر ہے کہ اللہ کے ایمان کی فہرست میں اللہ کے ایمان کے رجسٹر میں کہیں ہمارا نام نہ آیا ہو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بیان فرماتی ہیں ایک مرتبہ آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی رات کا وقت تھا چراغ ہم نے روشن کیا ہوا تھا ہوا چلی اور ہم اور چراغ گل ہو گیا سرور کونین عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چراغ کے بج جانے پر فرمایا انا انا للہ و الیہ راجعون اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زبان میں یہ تو کسی کے مرنے پر پڑھا جاتا ہے کسی کی بلڈنگ جل گئی تو پڑھا جاتا ہے زلزلہ آیا تو پڑھا جاتا ہے طوفان آیا تو پڑھا جاتا ہے یہ کیا ہے ایک چراغ کے بجنے پر آپ نے یہ جملہ پڑھا سرور کونین دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ایک مومن کے لیے اور ایک میرے ماننے والے کے لیے حادثہ چاہے چھوٹا ہو میڈیم ہو اور بڑا ہو اگر حادثہ آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے وہ محبوب بندے ہونے کی دلیل ہے اللہ اسے صدقے کا اجر دیتے ہیں اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا اجر دیتے ہیں دیکھیے نماز ہوگی آپ مسافہ کریں گے آپ اپنے استاد سے ملیں گے آپ اپنی مسجد میں اپنے ملا سے ملیں گے سب سے بڑی چیز کیا کہیں گے دعا کیجیے دعا کیجیے دعا کی درخواست ہے فون میں دعا کی درخواست ہے ملاقات میں دعا کی درخواست ہے مسافہ میں دعا کی درخواست ہے سرور کونین دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان مریض ہو جائے اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے اللہ اکبر محدثین کرام نے لکھا ہے میں امام ہوں میری پگڑی کو تم دیکھ سکتے ہو میرے شایہ کو دیکھ سکتے ہو میری تقریر کے ڈیلاگ اور لبے لہجے کو دیکھ سکتے ہو اللہ کے یہاں میرا کیا مقام ہے نہ میں فیصلہ کر سکتا ہوں نہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں ان نہ کرمکم ان دلّاہ اللہ کے نزدیک متقی اور پرہزگار ہی بڑا درجے والا ہے نہ داڑیوں سے نہ تصویر کے دانوں سے نہ چلوں کی گنتی سے نہ جماعت کے وقت لگنے سے نہ کسی عالم کی سند اور پگڑی سے یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن حدیث پاک میں سرور کونین دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محدثین کرام نے کہا آپ مجھے کہتے ہیں دعا کو میں مستجاب الدعوات ہوں یا نہیں مجھے معلوم نہیں اور آپ کو بھی معلوم نہیں میری پگڑی اور میرے ظاہری بول پر آپ دھوکا کھا کر فریب کھا کر مجھے دعا کی درخواست کر لیتے ہیں میں کسی اور کے دھوکے میں آ کر میں ان کو دعا کی درخواست کر لیتا ہوں حدیث پاک میں وہ آدمی جو اللہ کے یہاں مستجاب الدعوات ہے مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہے ہاتھ اٹھائے اور اللہ اس کی دعا کو رد نہ کرے لو اکثر اللہ لا حدیث میں آقا نے فرمایا اللہ کے حوالے سے اگر وہ کوئی بات کہے قسم کھا کر بات کہے کہے کہ برسات ہوگی تو برسات ہو جائے گی کسی کو کہا لڑکا ہوگا لڑکا ہو جائے گا کسی کو کہا تو تباہ اور برباد ہو جائے گا بد دعا دے دی تباہ اور برباد ہو جائے گا اس کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں ہمارے بزرگان دین کے اندر حضرت مولانا صدیق صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کروڑوں کروڑوں کروڑوں رحمتیں آپ کی قبر مبارک پر نازل فرمائے باندہ میں حضرت والا کا مدرسہ ہے اور آپ کا آپ کی جو کرامت مشہور تھی کسی کسی کی کچھ کچھ کرامتیں حضرت کی جو کرامت مشہور تھی وہ کرامت یہ ہے کہ حضرت والا مستجاب الدعوات تھے حضرت کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کیا بڑے سیدھے سادے آدمی ہیں جانا ہے امریکہ برطانیہ وہی چپل ہے ہوائی چپل پٹی ٹوٹی ہوئی ہے اور اسی پٹی کو سیے ہوئے ہیں اور ایک جو ہے پوٹلی ہے مائلی پوٹلی پیون لگے کپڑے کی حضرت کیا رکھا ہے آپ امریکہ تشریف لے جا رہے ہیں کیا چیز ہے کیا دستاویزات ہیں کیا ڈاکومینٹس ہیں کہتے ہیں رات میں مدرسے کے بچوں کی مدبخ کی بچی ہوئی روٹی کے ٹکڑوں کو میں نے جمع کر لیا جا رہے ہیں امریکہ حضرت واشنگٹن جا رہے ہیں برطانیہ جا رہے ہیں اور حضرت اتنے سادے اتنے سادے کہ کوئی آدمی آ کر حضرت سے کہتا حضرت بیوی ستا رہی ہے تعویذ دے دو بچہ ستا رہا ہے تعویذ دے دو کاروبار نہیں چل رہا ہے تعویذ اتنے سیدھے اتنے سیدھے کچھ پرچیاں جیب میں رکھی ہوئی رہتی اور آپ کے شاگرد منع کرتے بھائی سفر میں بھی تکلیف حضرت کو آنے دو آنے دو اپنوں سے زیادہ کافر حضرت کو مانا کرتے تھے اور حضرت کی بزرگی کا اقرار کیا کرتے تھے آنے دو آنے دو اگر مسلمان آتا نہیں نماز پڑھو گے نماز پڑھو گے سیدھے سادے انداز میں دیکھو وعدہ کرو وعدہ کرو نماز پڑھو گے نماز کا وعدہ لے لیا اور لکھ دیا اے اللہ مجھے اپنا سمجھ کر یہ جو ہے تعویذ کی بھیک لینے آیا ہے اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں لیکن یہ اپنا سمجھنے کی جو نسبت ہے اس کی لاج رکھ کر مولا اس کی مراد کو پورا کر دے بھگوان سمجھتے تھے کافر آپ کو آپ کو دیوتا سمجھتے تھے آپ کے قدموں پر سر مبارک سروں کو رکھ دیا کرتے تھے یہ تھے حضرت والا کی شخصیت اور اس وقت عالم میں اگر کوئی دوسری بڑی شخصیت ہے اور وہ مستجاب الدعوات کی شخصیت ہے تو حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقش بندی دامت برکات مالیا کائنات کے اندر اگر سورج بھی حضرت کے مقابلے کے لیے آ جائے اور چاند بھی اور ستارے بھی حضرت کے مقابلے کے لیے آ جائیں میرے رب کی قسم چاند و سورج شرما جائیں گے آپ کی تقوی اور آپ کی بزرگی کے سامنے حضرت حیات ہیں حضرت سے بیعت کرے حضرت سے تعلق پیدا کریں اور میں یہاں آیا ہوں رات میں حضرت سے دعا کی درخواست کر کے آیا ہوں اور یہی ہمارے لیے جمع پونجی ہے سرمایہ ہے کہ بزرگوں کی دعائیں امام حرم سے دعا کی درخواست ہم نے کی بات چیت کی بالواسطہ اور حضرت سے بھی ہم نے درخواست کی یہی چیزیں ہماری زندگی کا سرمایہ ہیں نہ کوئی دنیا کا سر و رسوخ کام آئے گا نہ مال کام آئے گا نہ دولت کام آئے گی حضرت والا کی شخصیت اتنی قیمتی اتنی قیمتی مکت المکرمہ کے اندر ایک خاندان ہے صدیقی خاندان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک پریوار ہے جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک ہزاروں طوفان آئے حادثے آئے زلزلے آئے حکومتوں کے اندر انقلاب آیا حالات نے پلٹا کھایا لیکن وہ خاندان ہے کہ قسم کھا رہا ہے کہ ہم مکت المکرمہ کی سرزمین کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے تو چنا سے اس خاندان کے ایک اللہ والے کو ایک بزرگ کو عموماً اہل عرب تصوف کو نہیں مانتے بزرگی کو نہیں مانتے اور خانقاہی نظام کو نہیں مانتے کیا ہے بیت کیا ہے بزرگ کیا ہے نماز حساب روزہ ہے صاحب توحید ہے نماز باجماعت ہے عورتوں کے لیے پردہ یہ بس وہ تصوف کو اور پھر بزرگی نظام کو خانقاہی نظام کو بیت کو نہیں مانا کرتے تھے خاندان صدیقیت کے ایک بزرگ ان کے ہاتھ میں کتاب لگی اور وہ کتاب تھی تصوف سے متعلق تھی اور خان خا یہ جو بزرگوں کا نظام ہے خانقاہی نظام اس سے متعلق تھی جب پڑھنے کے بعد ان کو دل میں جذبہ پیدا ہوا خیال پیدا ہوا کہ چلو یہ کیا ہے نقش بندی سلسلہ یہ چشتیہ سلسلہ یہ سہروردی سلسلہ اور یہ فلاں سلسلہ معلوم کرنا چاہیے ہر رات کعبے کا طباف کرتے استخارے کی نماز پڑھتے سلات الحاجت کی نماز پڑھتے اللہ سے دعا کرتے مولا یہ جو میں نے تصوف کو پہچانا ہے خان کا ہی نظام کو پہچانا ہے مولا کسی اللہ والے سے مجھے ملا دے کسی اللہ والے سے مجھے ملا دے کہتے ہیں کہ ایک چلہ گزرنے نہیں پایا خواب میں سرور کون آخا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نمودار ہوئی اللہ نے آپ کو خواب میں مشرف فرمایا اللہ تعالی ہم تمام کو موت سے پہلے آقا کا دیدار نصیب فرمائے حدیث میں آقا نے فرمایا جس نے مجھے دیکھ لیا اس پر جہنم حرام ہے اے اللہ ہمارے لیے نہ نماز کا سہارا ہے نہ امال کا سہارا ہے نہ سجدوں کا سہارا ہے مولا ٹوٹے پوٹے ہیں گنہگار ہیں مجرم ہیں تیرے محبوب کے چاہنے والے ہیں تیرے اولیاء کا دامن پکڑنے والے ہیں ایک مرتبہ موت سے پہلے آقا کا دیدار کرا دے آقا نے فرمایا من رانی فل منامی فقد رانی جس نے مجھے خواب میں دیکھا حقیقت اس نے مجھے خواب میں دیکھا ومن رانی و لہو شفاتی اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے خواب میں آقا کی زیارت نصیب فرمائے مالا مال لے لے دولت لے لے دنیا لے لے آقا کے چہرے کا دیدار نصیب فرما دے آقا کے چہرے کا دیدار نصیب فرما دے چالیس دنوں کے بعد آقا کا دیدار ہوا کہا کہ بھائی کیا بڑے پریشان ہیں کیا چاہیے کہا کہ حضرت ہم نے تصوف اور خانقاہی نظام کی کتاب پڑھی ہے ہمیں اللہ والے کے فقیر کی تلاش ہے اللہ کے حبیب پاک دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں باپ کے پاس جو لوگ حرم شریف گئے ہوئے ہیں وہاں آپ نے دیکھا ہوگا گیٹ نمبر ایک گیٹ نمبر دو گیٹ نمبر تین یہ طواف کا گیٹ ہے یہ عمرہ کا گیٹ ہے یہ خالد ابن ولید کا خالد ابن ولید کا گیٹ ہے یہ فلاں گیٹوں کے نام ہیں گیٹوں کے نمبر ہیں آخا نے گیٹ کا نمبر اور پلر کا حوالہ کر کے فرمایا کہ فلاں جگہ پر فلاں پلر پر ایک روشن چہرہ تمہیں ملے گا اور تم دیکھتے ہی اسے پہچان لو گے کہ میرے محبوب نے جس کی طرف اشارہ کیا یہ وہی فقیر ہے اس کو میرا سلام سنا دینا کا دامن پکڑ لینا تمہاری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی یہ وہ شخصیت ہے ذات گرامی ہے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دامت برکات کی اللہ آپ کو صحت و شفا نصیب فرمائے اللہ آپ کے سائے کو ہمارے سروں پر طویل فرمائے اللہ تعالیٰ ایسے بزرگوں سے دنیا قائم و دائم فرمائے تو یہ جنہیں چنے بزرگ ہیں کھربا خرب لوگوں میں لیکن حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ اگر تم اپنی دعا کو اللہ کے یہاں منظور کروانا چاہتے ہو یعنی مستجاب الدعوات اب میں نے آپ کو اتا پتا دے دیا ایڈریس دے دیا میل اے ڈی دے دیا شناخت دے دی ایک صدیق صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ کی اور ایک حضرت اقدس مولانا ذوالفقار صاحب دامت و برکاتہم عالیہ کی یہ تو ہم نے دے دیا ہمارے علم میں تھی بات آپ کے علم میں بھی کئی اتے پتے ہوں گے اور آپ کے علم میں بھی کئی شخصیتیں ہوں گے لیکن اگر ایک ایسا پر جس کو آخا مستجاب الدعوات کہتے ہو میں نہیں دارلوم دیوبند کا ایک چپراسی اور ایک قادم نہیں سرور کو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند دے رہے ہو کہ یہ مستجاب الدعوات ہے لوگوں اگر تم تمہاری ملاقات فلاں آدمی سے ہو جائے تو تم اسے دعا کی درخواست کرنا کون ہے وہ دیوبند کا فارغ ندوے کا فارغ چلا چار مہینے سال لگایا ہو اور نقش بندیاں چشتیاں شہر اور قادریہ سلسلوں کا بیت کا پابند کون ہے حدیث پاک اٹھا کر دیکھیے اللہ نے اس امت کے لیے امتحانات دیے ہیں اللہ نے اس امت کے لیے آزمائشیں دیے ہیں اللہ نے اس امت کے لیے حالات دیے ہیں یہ امت کوئی معمولی ایسی ویسی امت نہیں یہ امت اللہ کے محبوب کی امت ہے یہ امت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس امت میں صدیق کا خون دوڑ رہا ہے اس امت میں فاروق کا خون دوڑ رہا ہے اس امت میں عثمان غنی کی حیا دوڑ رہی ہے اس امت میں خالد ابن ولید کی شجاعت دوڑ رہی ہے اس امت کے اندر حضرت علی کا علم دوڑ رہا ہے اس امت کے اندر صدیق اکبر کی صداقت دوڑ رہی ہے اس امت کے اندر خنسا اور خولا جیسی خواتین کی بہادری دوڑ رہی ہے اس امت کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فقہ اور علم دوڑ رہا ہے اس امت کی خواتین کے اندر حضرت فاطمت زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شرم حیا عصمت اور عفت اور پاک دامنی دوڑ رہی ہے اس امت کو نہ کوئی مٹا سکا نہ اس امت کو کوئی مٹا سکتا ہے نہ اس امت کو قیامت تک کوئی مٹانے کی جرت کر پائے گا جس امت کے خون میں صدیق کا لہو ہو جس امت کے خون کے اندر خالد ابن ولید کی شجاعت ہو جس امت کے خون کے اندر حضرت عثمان کی حیا ہو وہ مٹانے سے مٹ جائے گی وہ امت ختم کرنے سے ختم ہو جائے گی یہ امت زمین سے اکر نہیں آ گئی یہ امت آسمان سے ٹپک نہیں گئی بارش کے برسات کی طرح اس امت کو مٹانے والے تاتاری مٹ گئے اس امت کو مٹانے والے یزیدی مٹ گئے اس امت کو مٹانے والے اٹھارہ سو ستاون کے اس ملک کے غدار مٹ گئے مٹ جائیں گے اس امت کی طرف انگلیاں اٹھانے والے اس امت کی نگاہوں سے نگاہیں ملانے والے اس امت کے سبحان اللہ پر اجر ہے اس امت کے سجدے پر اجر ہے اس امت کے صدقے پر اجر ہے اس امت کے رونے پر اجر ہے اس امت کے مسکراہٹ پر اجر ہے اس امت کی تلاوت پر اجر ہے اس امت کی کمائی پر اجر ہے اس امت کی رات کی شب گزاری پر اجر ہے یہ امت اپنے مقام پر رہے تو اجر ہے یہ امت سفر میں جائے تو اجر پر رہے یہ امت شادی سے پہلے مجرد زندگی گزارے تو اجر پائے یہ امت شادی شدہ زندگی گزارے تو اجر پائے میری ماں بغیر اولاد کے زندگی گزارے تو اجر پائے بچہ سے جلتے وقت اگر آہ کرے تو اجر پائے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد صبر کرے تو اجر پائے شوہر سر پر ہو تو اجر پائے شوہر کے مرنے کے بعد بیوگی کی زندگی گزارے تو اجر پائے پیٹ کا درد آئے مر جائے میرے محبوب نے فرمایا اسے شہید کا ثواب ہے دیوار گر کر مر جائے میرے محبوب نے فرمایا اسے شہید کا ثواب ہے پانی میں جاتے ہوئے ڈوب کر مر جائے میرے محبوب نے کہا اسے شہید کا ثواب ہے میرے محبوب نے فرمایا اپنی بیوی کے منہ میں حلال لکما رکھنے کے لیے اپنی اولاد کے پیٹ میں حلال روٹی کے ٹکڑے ڈالنے کے لیے سفر میں جائے اور ایکسیڈنٹ ہو کر مر جائے میرے محبوب نے فرمایا کہ وہ شہید ہے یہ امت جو ڈوب کر شہادت کا مرتبہ پائے دیوار گرنے پر شہادت کا مرتبہ پائے عورت بچہ پیدا کرتے ہوئے مر جائے تو شہادت کا مرتبہ پائے پیٹ کے درد سے مر جائے تو شہادت کا مرتبہ پائے سلگتے ہوئے جل کر مر جائے خاکستر ہو کر مر جائے شہادت کا مرتبہ پائے اور اس امت کا وہ فرق جسے بخار آ گیا اس امت کا وہ فرد جو بستر پر تڑپ رہا ہے اس امت کا وہ فرد جو حالات سے دو چار ہے کہ اللہ کی نگاہ سے گر جائے گا میرے محبوب نے فرمایا کہ لوگوں ایک ایسا آدمی جو بستر پر پڑا کر رہا ہو حالات کا سامنا کر رہا ہو نبی کی وراثت اور نبی کی جائیداد اور نبی کے حالات یا جو مال اور دولت کا سرمایہ جو سینے سے لگایا ہو فرمایا وہ مستجاب دعوات ہے اگر تم جاؤ تو اس سے اپنی دعا کی درخواست کر لینا اپنی مغفرت کا پروانہ اسے حاصل کر لینا اس امت پر حالات آتے بھی ہیں اس امت کو اونچا اٹھانے کے لیے آتے ہیں کوئی وجہ تھی کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو زہر دیا گیا کوئی تو وجہ تھی کہ جب آپ ستر سال سے زائد آس پاس کے ہو گئے اور آپ بوڑھے ہونے لگے اور آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا اس امت کے شکر میں بھی اجر ہے اس امت کے صبر میں بھی قتل ہے گیا ایک حاصل آپ کے پاس جا کر کہنے لگا حضرت آپ کے والد حیات ہیں آپ کے والد زندہ ہیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے انتقال ہو گیا کہا والدہ حیات ہیں کہا حیات ہیں خبیص کہنے لگا حاصب جلن خور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا دشمن کہیے کہ میں آپ کی اما سے نکاح کرنا چاہتا ہوں آپ کو کوئی کہے آپ کی والدہ سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے بڑھاپے کی حالت میں آپ کے دل پر کیا بیتے گی قربان جائے امام اعظم نبی کی وراثت کو جو سینے سے لگایا نبی کے صبر کو جو سینے سے لگایا نبی کے استقامت کے پہاڑ کی چوٹی کو جو آپ نے جو ہے بلند سر بلند کیا اور اس کی چوٹی پر آپ نے جو قدم رکھے قربان جائے امام اعظم فرمایا دیکھو میری اماں حیات ہے میری اماں آخلا ہے آخلا عقل رکھنے والی بالغہ ہے اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ آخلا اور بالغہ نکاح کے معاملے میں خود مختار ہے اس کا نکاح بیٹا نہیں کرے گا اس کا نکاح بھائی نہیں کرے گا نکاح کے اندر دلہن کو پوچھا جاتا ہے کیا تمہیں قبول ہے پلا آدمی سے نکاح میں پوچھ کر آتا ہوں میں پوچھ کر آتا ہوں نبی کی طرف سے حالات آئے فقر و فاقہ آئے تندستی آئے پریشانیاں آئے کہو مرحبا کہو ویلکم مدینت المنورہ کے اندر دو یتیم بچے دو غریب بچے ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادی دے رہے تھے ایک دوسرے کو پیغام مسرت دے رہے تھے کچھ صحابہ کرام وہاں سے گزرے اور گزر کر کہا کہ اب بقر عید تو چلا گیا اب رمضان المبارک کی عید تو ہو گئی اب مدینت المنورہ میں وہ کون سا ہلال تھا جو عید کا پیغام لے کر آیا وہ کون سا چاند تھا جو عید کا پیغام لے کر آیا کون سی عید کی خوشیاں منا رہے ہیں صحابی گئے ان یتیم بچوں کو سلام کیا ان یتیم بچوں کو سینے سے لگایا صحابہ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی اولاد کی آپ ایسے تربیت کیجئے اولاد کو اس لائق بنائیے ابھی طالب آئے تو سامنا کر سکے خندق کی وادی آئے پیٹ پر پتھر باندھنے کے لائق بن سکے اور بیوی بی حاجرہ کی حالت آئے بیوی بی سے جدا ہونا پڑے حضرت اسماعیل علیہ السلاط السلام کی حالت آئے باپ بیٹے کے درمیان اولاد اور ماں باپ کے درمیان جدائی کے صدمے کو برداشت کرنا پڑے تو یہ سمجھے کہ نبی ہم سے محبت کرتے ہیں اللہ ہمیں چاہنے والا ہے پوچھا بیٹو آج مدینے میں کیسے عید ہو گئی فرمایا کہ ہمارے گھر میں چولہا جل کر تین دن ہو گئے تو ہم نے سمجھا کہ نبی کے گھر میں جو فخر و فاقہ تھا چولہا جلنے کی جو نہ جلنے کی جو سنت تھی آج وہ نبی کا مہمان ہمارے گھر آ گیا ہے اور نبی کا مہمان گھر کا مہمان ہمارے گھر آئے تو اس پر ہزاروں عیدیں قربان ہیں اس پر ہزاروں برات قربان ہیں یہ مزاج بنایا تھا حضرات صحابہ کرام نے اپنے بچوں کا یہ حالتیں بنائی تھی حالات آتی ہیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ حنیف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اما عقل رکھنے والی ہے اور اما بالیو ہے وہ اٹھارہ سال بیس سال سے اوپر کی ہے میں پوچھ کر آتا ہوں گئے خون کے آنسو صبر اور ضبط کو گھونٹ گھونٹ کر پی لیا اور آ گئے واپس دیکھا کہ اس کی لاش پڑی ہوئی ہے دوستوں نے کہا ابو انیفا آپ نے اس کو بدعا کر دی آپ نے اس کو آزاری کر دی کہ یہ لاش کی بھیڑ میں بدل گیا اور جو ہے مر گیا نہیں میں کسی کو بدوا نہیں کرتا قتل ہو صبری اس کو میرے صبر نے قتل کر دیا اس امت کے صبر میں بھی خدا نے طاقت رکھی ہے اس امت کے بیماری کے بسترے میں اللہ نے کہا یہ مستجاب الدعوات ہے تم اگر کسی مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو اپنی مغفرت کی درخواست اس سے کرو اپنے ماں باپ کی مغفرت کی درخواست اسے کرو کاٹا چبھے تو اجر ہے ماں مرے تو اجر ہے اولاد قتل ہمارے اوپر کیا حالتیں آئی سید اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب جج کا عہدہ دیا گیا قاضی القزاد کا عہدہ دیا گیا انکار کر دیا جیل میں ڈال دیا گیا ماریں گے سولی پر لٹکائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ وقت کے امام کو مار دیا سلو پیزن دے دیا گیا تڑپ تڑپ کر گھٹ گھٹ کر مر گئے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے اٹھا سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو گدھے پر بٹھایا گیا چہرے پر کالک لو لیپی گئی بال نکالے گئے ڈھول پیٹا گیا سیدنا امام شافی رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں ایک کوڑا جو حضرت امام احمد حمل رحمت اللہ علیہ کی پیٹ پر مارا گیا میرے رب کی قسم اگر کسی ہاتھی کے پیٹ پر مارا جاتا تو بل بلا کر تڑپ کر مر جاتا احمد ان حمبل تیری استقامت پر قربان تیرے صبر پر قربان تیرے اللہ کے راستے میں آنے والے حالات پر ثابت قدمی پر قربان اے امام احمد ابن حنبل تیرے صبر کا کچھ حصہ ہمیں دے دے تیری ثقافت کا کچھ حصہ ہمیں دے دے دن رات پڑوں سے مارا جاتا اور کہا جاتا کہ تم کہو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے امام احمد ابن حنبل فرماتے مرتا مر جاؤں گا اللہ کے قرآن کی توہین نہیں کروں گا اللہ کے قرآن کی توہین نہیں کروں گا امام شافی رحمت اللہ علیہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب ان کا درس مقبول ہونے لگا اور لوگوں کے اندر ان کا سکہ جمنے لگا تو مقامی علماء نے حسد کر کر کیا ان کو ان نے ان کے علاقے سے نہیں نکالا اور بخارا ہجرت کرنے پر مجبور نہیں کیا کیا آپ پر الزامات نہیں آئے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت مولانا جعفر تھان سیری کالا پانی ایک کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہے آج اس ملک کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس ملک میں کیا حصہ اس ملک کے لیے مسلمانوں نے کیا کیا اور ایک پالیسی کے تحت مسلمانوں کو اس ملک سے کاٹا جا رہا ہے جمہوریت کے معنوں کو ختم کیا جا رہا ہے عدل اور انصاف کے نظام کو ختم کیا جا رہا ہے اسی لیے جمعیت العلماء ہند کھڑی ہو گئی اور کہا خبردار اس ملک کے اندر ہم جمہوریت کا خون ہونے نہیں دیں گے عدل اور انصاف کا گلا گھونٹتا گھٹتا جائے ہم یہ ہونے نہیں دیں گے ہم جمہوریت اور سیکولرزم کے نام پر مسلمانوں کا استحصال ہو ہم یہ ہونے نہیں دیں گے اسی لیے ہمارے اکابرین کی قربانیوں کو اجاگر کرنے اور اس ملک کے لیے اپنوں نے کیا دیا اس ملک کو اپنوں کا خون کتنا لگا اسے بتانے کے لیے اکیس تاریخ کو قدوس صاحب عیدگاہ کے اندر حضرت اقدس جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی استاد محترم دامد برکاتہم تشریف آ رہے ہیں آپ اپنے ساتھیوں سمیت ضرور وہاں تشریف لے جائیں ہماری زبان چھوٹی ہے بڑوں کی فراست بڑی ہوتی ہے بڑوں کی نگاہیں وسیع ہوتی ہیں ہم کاؤنسلر اپنے محلے کی ٹٹی اور نالیوں کو دیکھتا ہے یم ایل اے اپنے علاقے کو دیکھتا ہے یم پی اپنے سے بڑے حلقے کو دیکھتا ہے اللہ کے ولی کی نگاہ پورے عالم پر رہتی ہے کہ برطانیہ میں کیا ہو رہا ہے اور امریکہ میں کیا ہو رہا ہے فرانس میں کیا ہو رہا ہے یہاں داڑھی پر پابندی لگائی جا رہی ہے یہاں مدرسہ بورڈ کا نام لے کر علماء کو مدد کرنے کی بات کی جا رہی ہے جو کل تک مدرسوں کو فرسودہ کہا کرتے تھے مدرسوں کو برا بھلا کہتے تھے مدرسوں کو دہشت گردی کے اڈے کہا کرتے تھے آج ان کے اندر اچانک ہمدردی کیسے پیدا ہو گئی کہ مدرسہ بوٹ قائم کر کر لاکھوں کروڑوں روپے کا فنڈ دینے کے لیے کیوں تیار ہو گئے ہماری عقل اس کو نہیں سمجھ سکتی ہماری نگاہ اس کو نہیں دیکھ سکتی حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی دامت برکات عالیہ جانشین شیخ الاسلام صاحب فراست اللہ کے ولی ہیں بزرگ ہیں وہ بتائیں گے کہ اس ملک کے لیے قربانیاں دینے کے باوجود اس ملک سے ہمیں کیسے کاٹا جا رہا ہے اور کیسے الگ کیا جا رہا ہے مولانا جعفر سیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا چھوٹا سا ایک واقعہ رنگ ہو جاتے ہیں اور ہمارے جسم کام جاتا ہے اور اگر ہمارا پتا کمزور ہو تو پیشاب کے راستے سے شاید پارا بجائے پیشاب کے خون کے قطرے نکلنے پڑیں گے جعفر تھانے سیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا اٹھارہ سو ستاون کے بعد جب انگریز نے دیکھا کہ اس ملک پر جو ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے وہ کسی اور قوم سے نہیں جتنا کہ مسلمانوں سے پہنچ رہا ہے اس نے ایک میٹنگ بلائی اور کہا کہ مسلمانوں کے وجود کو اس ملک سے کیسے ختم کیا جائے مسلمانوں کو کیسے اس ملک سے نام و نشان مٹایا جائے تین ترتیبیں ان کے سامنے آئیں ایک اللہ کے قرآن کو ختم کر دیا جائے دوسرے ان کے علماء کو سولی پر لٹکا دیا جائے تیسرے انگریزی تہذیب و تمدن امریکی معاشرت اور ماڈرن تہذیب و تمدن کے نام پر انہیں مسجدوں سے مدرسوں سے ملاؤں سے داڑھی اور پگڑی والوں سے ان کے رشتے اور ناطے کو توڑ دیا جائے تو یہ تین ترکیبیں آئی پہلی ترکیب کے تحت پورے ملک سے انہوں نے کلام پاک کے نسخوں کو ضبط کیا اور کلام پاک کو آگ لگائی پیٹرول ڈال کر انہوں نے آگ لگائی اللہ تبارک تعالیٰ نے تین سال کے بچے کے سینے میں قرآن پیدا کر دیا چھ سال کا بچہ کلام پاک پڑھنے لگا سات سال کا بچہ کلام پاک پڑھنے لگا اللہ نے مچھلی کے پروں پر کلام پاک لکھوا دیا اللہ نے درختوں کے پتوں پر کلام پاک لکھوا دیا انہوں نے لائبریریوں کو آگ کیا لگائی اللہ نے سینوں میں کلام پاک کو محفوظ کر دیا علماء کو یہ سولی پر لٹکانے لگے دلی سے لے کر میرٹ تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس درخت پر کسی عالم کو نہ لٹکایا گیا ہو جلیانہ والا باغ کی سرزمین اگر کہہ سکتی ہو تو وہ کہے گی اگر وہ گواہی دینے کی طاقت ہو تو وہ گواہی دے گی کہ تنظیر کے کھالوں میں علماء کرام کو ڈال کر ان کے اوپر پیٹرول ڈال کر زندہ سلگا دیا جاتا تھا اور زندہ آگ لگا دی جاتی تھی کون تھا وہ عالم جس کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی اس عالم کو سوری پر کیوں لٹکایا گیا اسے کالا پانی کیوں بھیجا گیا سچ کہا ہمارے بڑوں نے اس ملک کے لیے ہمارے بزرگوں کا جتنا خون لگا ہمارے اس ہندوستان کے غیر ملکی بھائیوں کا اتنا پسینہ بھی نہیں لگا آج ہمیں ملک سے وفاداری کا سبق بتاتے ہیں اس ملک سے رشتے داری کا پاٹ ہمیں پڑھاتے ہیں ملک ہمارا تھا اس ملک کو ہم نے خون سے سینچا تھا اس ملک کے ساتھ وفاداری ہم نے کی تھی اس ملک کے غداروں کو اور اس ملک کے گوروں کو اس ملک سے ادھیڑا ہم نے تھا جعفر تھانے سیری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اٹھارہ سو ستاون میں اس جو ہے پلان کے تحت علماء کو ختم کر دیا جائے ہماری ایک ٹولی کو ایک جماعت کو دلی سے لے کر لاہور تک ہمیں ہکڑیاں ڈال کر جو انگریز سپاہی تھے اور پولیس افسران سے گرفتار کر کر لے کر گئے اور جب ہمیں لاہور کے اسٹیشن میں وہاں کا سپریڈینٹ نے دیکھا اور وہاں کے انگریز کے کمانڈر نے دیکھا ارے بھائی یہ تو آرام سے ہتکڑیاں لگا کر آ گئے ان کو تو تکلیف ہی نہیں ہوئی سفر کے اندر جعفر تھانے سے رحمت اللہ علیہ نے جھوٹ نہیں کہتے ہمارے بزرگ انہیں جھوٹ سے نفرت ہے اور وہ جانتے ہیں کہ جھوٹوں پر خدا کی لانت ہوتی ہے حضرت جعفر خان سیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اس ظالم کمانڈر نے اب ہمیں لاہور سے ملتان جانا تھا وہ کن کچھ جو ہے دنوں کا دو چار دنوں کا فاصلہ تھا لیکن اس نے پہلا منصوبہ یہ بنایا کہ ایک مہینے کے اندر وہ اسٹیشن جا کر دور دراز کا اس نے فاصلہ بنایا کہ ان کو ان راستوں سے ہو کر لے جایا جائے اور پھر اس نے ایسی پیٹیاں بنوائی کہ ان پیٹیوں کے اندر الٹی میکوں کو لگایا گیا اور ہمیں اس کے اندر ڈال دیا گیا حضرت جعفر خان شیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بریک کا جھٹکا لگنے پر نہ کھڑ سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے دائیں لگے تو دائیں میخ چکتی تھی بائیں لگے تو بائیں میخ چکتی تھی بیٹھے تو بیٹھنے پر میخ چکتی تھی اور اوپر تو سروں پر میخ چکتی تھی جسم لہو لہان ہو چکا تھا استنجا وہی کیا کرتے تھے پاخانہ وہی کیا کرتے تھے ہاتھ کے اندر ہتکڑیوں سے جکڑ دیا گیا تھا زندہ رہنے کے لیے کچھ پانی اور کچھ کھانا دے دیا جاتا تھا یہ حالت کے بعد پھر ایک مہینے کے پر مشقت سفر کے بعد جب ہم ملتان گئے تو وہاں کا جو کمانڈر تھا وہ ہمیں لے کر گیا اور کہا کہ ان تمام کو کل جو ہے سوری پر لٹکا دیا جائے جیسے ہی ان کی شہادت کی خبر ہمارے بزرگوں کی خبر ہمارے بزرگوں کو ملی تو یہ سجدہ تشکر میں چلے گئے اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ اللہ آپ کے حبیب نے جو فرمایا دنیا فیجل للمومن و جنت ال کافر مولا یہ دنیا کے خیر خانے سے ہم آزاد ہو جائیں گے اے اللہ تیری بنائی ہوئی جنت میں آ جائیں گے تیرے حور و غلمان سے ہم جو ہے نکاح کریں گے چہروں کی پشاشت دیکھ کر انگریز بھانپ لیا کہا کہ تم خوش ہو رہے ہو جعفر خان سیری رحمت اللہ علیہ نے کہا ہاں ہمارا کل عید کا دن ہوگا ہم حضرت بلال سے ملاقات کریں گے ہم اپنے محبوب سے عہد کوثر پر ملاقات کریں گے ہم شہدائے بدر اور شہدائے عہد سے ملاقات کریں گے تو جب اس نے کہا ان کی خوشی شہید ہونے میں ہے تو اس نے ایک سازش کا قدم اور آگے بڑھایا ہتکڑیوں کے اندر جکڑے ہوئے لہو لہان جسم سے خون ٹپک رہا ہے ایک مہینے کی پر ایک مہینے کا پر مشقت سفر کے بعد حالت لہو لہان ہو چکی ہے اب اس کے بعد اس نے یہ کیا کہ ماؤں کو ان کی بیٹیوں کو ان کی بہنوں کو ان کی اولاد کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ راضی کر سکو تو راضی کر لو ورنہ ہم ان کو چھوڑنے والے نہیں بچہ چھوٹا رو کر کہہ رہا ہے ابو جان کہتے کیوں نہیں شریعت ہیلے کی اجازت دیتی ہے شریعت وقتی طور پر ہیلا کرنے کی چھوٹ دیتی ہے کیوں نہیں کہتے کہ تمہیں انگریزوں سے نفرت نہیں ہے کیوں نہیں کہتے تم انگریزوں کے غدار نہیں ہو ایک بول بولنے پر ہتکڑیوں سے نجات اور اس پر مشقت زندگی سے راحت مل سکتی تھی بچے تڑپ رہے ہیں ماں بلک رہی ہے بیوی آزار بھر رہی ہے لیکن یہ استقامت کے حضرت بلال کے نائب ہیں یہ بدر کے میدان کا سبق اور عہد کے میدان کا پاٹ پڑے ہوئے یہ ہمارے اکابرین تھے انہیں کیا لینا دینا تھا کیا انہیں بیوی سے محبت نہیں تھی کیا انہیں اولاد کا رحم و کرم نہیں تھا کیا ان کی بیماؤں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں تھی سب کچھ تھا لیکن اس ملک کے کے غداروں ساتھ وہ کمپرومائز کرنا نہیں چاہتے تھے وہ مصالحت کرنا نہیں چاہتے تھے تو چنانچہ ان کے رونے کو ان کے تڑپنے کو ان کے بل بلانے سے انہیں کوئی اثر نہیں ہوا انگریز مجبور ہو کر انہیں کالا پانی بھیج دیا یہ قربانیاں اس ملک کے لیے ہمارے اکابرین نے دی ہمارے بزرگان دین نے یہ امتحانات اور آزمائش کے مرحلوں سے گزرے یہ امتحانات یہ آزمائش یہ حالتیں اس ملک اس دنیا کے اندر مومن کے لیے آنا اس کے ایمان کی پہچان ہے نبی کے عاشق کے لیے آنا نبی سے محبت کرنے کا ثبوت ہے حدیث پاک میں سرور کونین دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اور منافق کی مثال دو درختوں کی طرح ہے ایک درخت وہ ہے کہ جو بالکل تناور ہے طاقتور ہے نہ ہوا کا جھونکا اسے جھکاتا ہے نہ سیلاب اسے ختم کرتا ہے نہ طوفان اس سے ٹسے میں سوتا ہے سیلاب آ کر گیا درخت کھڑا ہوا ہے طوفان آ کر گیا درخت کھڑا ہوا ہے اور آندھی آ کر گئی درخت کھڑا ہوا ہے اور فرمایا کہ ایک جو ہے پتلا دبلا درخت ہے ہوا دائیں آئی تو دائیں جھک گیا بائیں آئی تو بائیں جھک گیا اور سیلاب آیا تو ختم ہو گیا اور سیلاب ختم ہونے کے بعد پھر جڑ سے دوبارہ درخت اگنے لگا آقا نے فرمایا جو درخت جھکتا ہے جو درخت حالات کا سامنا کرتا ہے اس کی مثال مومن کی طرح ہے اور جو تناور مضبوط اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے نہیں صاحب کوئی پرواہ نہیں اللہ کا فضل کارخانہ چل رہا اللہ کا فضل جورو کا پرابلم نہیں اللہ کا فضل بچوں کا پرابلم نہیں یہ منافق ہے آخا نے فرمایا حالات نبی کی وراثت ہے آزمائش ہے اور امتحانات نبی کی وراثت ہیں اور یہ وراثت اسی کو ملتی ہے جو خاندان والا ہوتا ہے اور خاندان نبی کا خاندان محبت کا ایمان کا اور آپ کی نبوت اور رسالت پر یقین کرنے کا اسی لیے آکار فرمایا اشد البلائی امبیا فلمسل سب سے زیادہ امتحانات امبیا علیہ السلاط وسلام پر اور اس کے بعد جو ان کے جتنا قریب رہے گا جو ان کے جتنا قریب رہے گا اتنا ان پر حالات آئیں گے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پر انتقال ہوا پلنگ پر لٹایا گیا غسل دینے کے لیے غسال بے ہوش ہو گیا پھر دیکھا پھر بے ہوش ہو گیا اس کے بعد حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں جو آپ کے ہم سفر تھے اور آپ کے ساتھی تھے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ آئے اور پوچھا گیا حضرت یہ کیا بات ہے کہا کہ میرے استاد نے منع کیا تھا کہ اس راز کو راز رہنے دو لیکن جب حضرت رخصت ہو گئے ہیں تو اب اس راز کو کھولنے میں کوئی قباحت نہیں کوئی برائی نہیں یہ کہہ کر حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو ہم نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سلاخ گرم کر کر آپ کی پیٹھ پر چبائی جاتی تھی اور جسم سے نکلنے والا لہو ان سلاخوں کو ٹھنڈا کر دیتا تھا حضرت سیدنا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے اللہ کی قسم جس نے کباب کی پیٹ کو نہ دیکھا ہو میرے شیخ الہند کی پیٹ کو دیکھ لے روزانہ سلاخوں کو گرم کر کر پیٹ پر چبایا جاتا حالات کیا آئے تو وہ نبی کے نافرمان تھے کیا وہ دشمن تھے کیا عذاب ان پر آ گیا تھا نہیں اللہ کے پسندیدہ بندے تھے اللہ کے محبوب بندے تھے اور یہ پل جھپکتے ہی حالات چلے جائیں گے پل جھپکتے ہی نہ یہاں کا حسن باقی رہے گا نہ یہاں کے حالات باقی رہیں گے ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ آپ یہ بیان سن کر دعا کرنے لگے اللہ ہمیں حالات دے دے ایسی دعا کی تلقین نہیں کی گئی ولا تو ہم قطع نہ بھی اے اللہ ایسے حالات نہ دے کہ جس کی ہمیں طاقت نہ ہو یہ بھی دعا کریں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ایسے ہی جو آج کا بیان ہے ہو سکتا ہے اسی سے وہ ملتا جلتا بیان حضرت دے رہے تھے بیماری آنا بھی نعمت ہے حالات آنا بھی نعمت ہے مصیبت کا آنا بھی نعمت ہے اتنے میں ایک صاحب آئے دمبل نکل گیا تھا اور حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا حضرت دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس دمبل کو شفا دے دے کہ یہ ختم ہو جائے آپ کے جو مریدین تھے شاگرد تھے دیکھنے لگے بھائی اب حضرت کا امتحان ہوگا اگر یہ کہیں گے دمبل ختم ہو جا اور اس کو شفا مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیماری رحمت ہے حضرت اس رحمت کو دور کر رہے اور اللہ سے دعا کر رہے اے اللہ یہ دمبل جو تو نے اپنے بندے کو رحمت بنا کر دیا بیماری رحمت بنا کر دی اب یہ رحمت کے دروازے کو بند کر دے اور اگر یہ کہے اس دمبل کو اور پھوڑا بنا دے پنسی بنا دے اور اس میں پیٹ لہو کو جاری کر دے حضرت بدعا ہو گئی یہ اس کو کام آنے گا بڑوں کی بات بڑوں کی بات ہوتی ہے جب وہ دمبل کی شکایت لے کر آیا تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اے اللہ بیماری بھی نعمت ہے حالات اور امتحانات نعمت ہیں لیکن مولا اتنا ہی دے جتنا ہم میں برداشت کرنے کی طاقت ہو حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن ترازو کے قائم کرنے سے پہلے انصاف کا پیمانہ لگانے سے پہلے ایک بہت بڑا طبقہ جنت کے دروازے کے پاس جائے گا اور اس کو یقین ہوگا کہ میں جنتی وہاں رضوان ہوگا رضوان کون گیٹ کیپر واچ مین جو جنت کا ہے ارے دماغ خراب ہے آپ کا ابھی عدل نہیں ہوا ابھی سیدھے ہاتھ میں جو ہے نام اعمال نہیں دیا گیا اور تم آگے جنت میں جانے کے لیے تو وہ رضوان اللہ سے پوچھے گا یہ لاکھوں لوگ ابھی جو ہے فیصلے سے پہلے جنت میں جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھائی تم کون ہو تو اللہ تعالیٰ سے وہ بندے کہیں گے مولا حالات دنیا میں آتے تھے مسائب آتے تھے بیماریاں آتی تھیں پریشانیاں آتی تھیں ہم صبر کیا کرتے تھے اللہ فرما فرمائیں گے رضوان کو جو جنت کا گیٹ کیپر ہے واچ مین ہے ان کو حساب و کتاب سے پہلے یہ اتنے یقینی جنتی ہیں کہ ان کو جنت کا داخلہ دے دو ان نما یووا فصیرون اجر بغیر حساب ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ جو دنیا میں راحت کی زندگی ریموٹ کی زندگی الیکٹرانک زندگی امریکہ اور برطانیہ کی زندگی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے ان کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ کاش مولا تو بھی ہمیں دنیا میں مصیبتیں دیتا حالات مصیبتیں امتحانات یہ نبی کے سچے جانشینوں کی کے لیے نبی کی وراثت ہے ورنہ حضرت بلال کے لیے حالات نہیں آتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقر و فاقہ کی زندگی نہیں گزارتی ایک صحابیہ تھی صحابیہ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا عام مرد عام عورت کا قصہ نہیں شوہر جو بیوی چاہتا تھا وہ بیوی مل گئی اور بیوی کو جو شوہر چاہیے تھا وہ شوہر مل گیا بڑی ہنسی خوشی کی زندگی بڑی شکر کی زندگی کبھی رونا نہیں کبھی شکوا نہیں کبھی شکایت نہیں کبھی گیلا نہیں کبھی جو ہے آپس میں رنج اور جو ہے ناچاقی نہیں اولاد بھی نعمت وہ بھی صحیح مل گئی بیوی شوہر وہ بھی صحیح گھر وہ بھی صحیح کاروبار وہ بھی صحیح بڑی ہنسی خوشی کی زندگی گزر رہی تھی یہ حدیث کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ رات میں میاں صاحب کو پیاس لگی کہا بیگم ذرا پانی لے کر آئیے بیگم صاحبہ گئی اور پانی لے کر جو آئی تو دیکھا کہ میاں صاحب کو نیند کا غلبہ تھا خراٹے مار کر سو رہے بیگم صاحبہ اس پیالے کو لے کر کھڑی ہو گئی کہ میرے میاں جب جگیں گے میں یہ پانی ان کو پلاؤں گی اب جگنے کا نام ہی نہیں جب تحجد کا الارم بجا تو تحجد کے لیے جگہ اور دیکھا کہ بیگم صاحبہ کھڑی ہیں تو بڑی پشیمانی ہوئی بڑی شرمندگی ہوئی اور کہا معاف کرنا بیگم صاحبہ نہیں کوئی بات نہیں آپ میرے اس دنیا میں مجازی خدا ہیں اور یہ خدمت کرنا میرا فریضہ ہے کوئی بات نہیں تو چنانچہ بیگم صاحبہ کے اس ادا پر اتنے فریفتہ ہوئے اتنے فریفتہ ہوئے کہ میاں صاحب نے کہا میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اس وقت جو چیز تم مانگو گی اگر تم میری جان مانگو تو تم میری جان لے سکتی ہو تم نے میرے دل پر وہ راج کیا ہے میرے دل کو وہ جیتا ہے کہ اگر جو تم مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں کیا مانگ سکتی ہے ایک عورت ہنسی خوشی زندگی اولاد ہنسی خوشی والی اور کاروبار زندگی میں غم کیا تھا انہوں نے دیکھا نہیں خواب میں بھی دیکھا نہیں کیا مانگ سکتی ہے اگر مجھے عمرے وغیرہ کا سفر کا ارادہ نہ ہوتا تو میں پھنسا دیتا آپ کو کہ اس نے مانگا کیا اور شوہر نے دیا کیا مجھے انشاءاللہ عمرے کے سفر کا ہے پچھلے دنوں میں بھی ہم سفر میں رہ گئے تھے حالات کچھ کا کچھ آ گئے لوگوں نے کچھ کا کچھ کہہ لیا ورنہ اس واقعے کو ایسے پھنساتا کہ الجھ کر رہ جاتے جب میاں نے پوچھا بیگم نے کہا طلاق دے دیجیے سمجھ میں آنے والی ہے بات حدیث ہے یہ حدیث ہے امام غزالی کے العلوم کا واقعہ نہیں حضرت تھانوی کی تقریر کا واقعہ نہیں اور حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دامت برقات کے کتابوں کا حدیث پاک ہے ساری زندگی ہنسی خوشی اور اتنی بڑی خدمت کے سلے میں بیگم نے شوہر سے مانگا کیا مانگا کہا کہ مجھے طلاق دے دیجیے اور شوہر نے قسم کھا رکھی تھی میرے اللہ کی قسم جو تم مانگو گے وہ دوں گا میں اب دو تو پریشانی نہ دو تو قسم ٹوٹے گی بڑے پریشان ہوئے میں نے کہا آج ہم آپ کو پھنسائیں گے نہیں اس لیے کہ عمرے کے سب کو سفر درپیش ہے اگر ہو جائے گا سفر تو پھر یہ واقعے میں الجھتے رہ جاؤ گے آپ تو انہوں نے کہا جب نماز پڑھ لی شراک وغیرہ پڑھ لیا دیکھو میرا دل تو نہیں مان رہا ہے کہ اتنی قیمتی بیوی کو میں ہاتھ سے دھو بیٹھوں چلو ایک کام کرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کر فیصلہ کر لیں آخا کہے طلاق دینے کے لیے ہم طلاق دے دیں گے آخا کہے قسم کا کفارہ دینے کے لیے ہم قسم کا کفارہ دے دیں گے دونوں گئے یہ تو خدمت کے سلے میں طلاق مانگی تو جتنا عجوبہ تھا آخا کے دربار میں فیصلے کے لیے جو گئے تو وہاں جو واقعہ پیش آیا اس کا باپ عجوبہ ہے گئے آغا کا در اقدس قریب تھا یہ ٹینشن میں تھے پریشانی میں تھے پتھر جو تھا انہوں نے دیکھا نہیں ٹھوکر لگی تو ٹھوکر لگی تو گر گئے اور گرنے کے بعد پیر سے خون بہنے لگا بیگم صاحبہ تو بیگم صاحبہ تھی تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنے دوپٹے کو پھاڑا اور زخم کو باندھا مرہم پٹی کی مانگا تھا طلاق فیصلہ گیا تھا عدالت عالیہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سپریم کورٹ میں لیکن جب یہ واقعہ ہوا فورن بیگم نے کہا میں نے کہا کہ جو طلاق کو مانگا تو جو عجوبہ اس سے بڑا عجوبہ یہ تھا کہ در اقدس کے قریب جا کر بیگم نے فیصلے کو بدل لیا نہیں جی اب ہم جیسے زندگی گزارنا چاہیں گے زندگی گزار لیں گے اب موت تک میں تم سے طلاق کا مطالبہ نہیں کروں گی کیا ماجرا کہ خدمت کے سلے میں مانگا تو طلاق مانگا اور نبی کے دربار در اقدس میں سپریم کورٹ کے پاس آتے آتے فیصلے کو بدل کر کہا کہ مروں گی تو تمہارے ساتھ جیوں گی تو تمہارے ساتھ بڑا عجیب معمہ ہے بہرحال اللہ اللہ کر کے گھر آئے اور آنے کے بعد کچھ دن گزرے کچھ لمحات بیتے شوہر نے پوچھا صحابیہ تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخا کے دربار میں فیصلے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ ہی کے زمانے کے تھے نا تو کہا بتلائیے بیگم صاحبہ کیا ماجرا ہے بیگم صاحبہ نے کہا جب میرا من چاہا شوہر مل گیا اور شوہر کو من چاہی بیوی مل گئی اور میاں بیوی کو من چاہی اولاد مل گئی اور ایک پریوار سکی مل گیا اور سکی پریوار کو گزارنے کے لیے اچھا کاروبار مل گیا اور کوئی بیماری نہیں کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں صحابیہ کی فراست دیکھیے فرمانے لگی نبی کے زندگی میں حالات آئے حضرت سمیا کو حالات آئے حضرت خنسا کے حالات آئے حضرت خولا کے حالات آئے تو اس جو ہے صحابی کی بیوی نے کہا کہ شاید اللہ کو ہمارا ایمان پسند ہی اس لیے اللہ ہماری زندگی میں کوئی ٹھوکر دینا نہیں چاہتا میں تم سے طلاق لے کر ہماری زندگیوں کے اندر دوری پیدا کر کر دلوں کا توڑ مڑوڑ پیدا کر کر میں خدا کے قریب ہونا چاہتی تھی حضرت خنسا حضرت قولا کی سیرت کو اپنانا چاہتی تھی حضرت فاطمہ کی دکھ بھری زندگی کو اپنانا چاہتی تھی ہماری زندگی میں حالات نہیں آئے اس کا مطلب یہ کہ اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے نظر کرم نہیں کر رہا ہے اور جب گئے فیصلے کے لیے اور آپ کے پیر کے اندر زخم آ گیا اور میں نے مرہم پٹی کی اور آپ آہ کرنے لگے اب میں سمجھ گئی کہ آپ اللہ کے محبوب بندوں میں آپ کا شمار ہو گیا یہ ان کی سمجھ تھی اور ہماری سمجھ ماشاء اللہ بھی ہم ہزاروں کا لاکھوں لاکھوں کا کروڑوں بیٹا بھی سافٹ ویئر انجینئر امریکہ چلا گیا برطانیہ چلا گیا ہم یہ کہتے ہیں اور صحابہ اور صحابیات کی سوچ یہ کہ حالات نہیں آتے تھے تو گھبرا جاتے تھے حالات نہیں آتے تھے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا کرتے تھے میرے رب کی قسم حالات کا آنا امتحانات کا آنا یہ نبی کی وراثت اور اللہ کی پسندیدگی اور اللہ کی محبوبیت کی نشانی ہے اللہ تبارک تعالی ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے اللہ صبر اور استقلال کا پہاڑ ہمیں بنائے اللہ تبارک تعالی ہمارے گناہوں کو درگزر گزر آمین واخردان الحمد للہ رب